انا مجنون الصديق انا مجنون الصديق انا مجنون مجنون مجنون الصديق پروان کو چراغ تو بل بل کو پھول بس صدیق کے لیے خدا کا رسول بس مصطفیٰ کا ہم سفر گلی گلی نگر نگر لٹایا جس نے اپنا گھر احسان جس کا دین پر ہے چرچ جس کے عرش پر لگے گا فرش پر سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ سرکار کا پیارا صدیق ہمارا ہر سن کا نارا صدیق ہمارا ہر سن کا نارا صدیق ہمارا دنیا صداقت میں تیرا نام رہے گا دنیا صداقت میں تیرا نام رہے گا صدیق تیرے نام سے اسلام رہے گا صدیق تیرے نام سے اسلام رہے گا صدیق تیرے نام سے اسلام رہے گا سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ سرکار کا پیارا صدیق ہمارا ہر سننے کا نارا صدیق ہمارا ہر سننے کا نارا نارا صدیق ہمارا ہر کا صدیق ہمارا صدیق کے گستاخ سے تو جنگ رہے گی صدیق کے گستاخ سے تو جنگ رہے گی جو ان سے جلے گا وہی ناکام رہے گا جو ان سے جلے گا سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ سرکار کا پیارا صدیق ہمارا ہر سن کا نارا صدیق ہمارا ہر سن کا نارا صدیق ہمارا بے لوس محبت کا سلا سلاپو ملا ہے بے لوس محبت کا سلا سلاپو ملا ہے تا حشر محمد سنگارا رہے گا حشر محمد کے سنگارام رہے گا تا حشر محمد کے سنگارام رہے گا سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ سرکار کا پیارا صدیق ہمارا ہر سننے کا نارا صدیق ہمارا ہر سننے کا نارا صدیق ہمارا ہر نسل تیرے کام کی تجدید کرے گی ہر نسل تیرے کام کی تجدید کرے گی جب تک رہے گی دنیا تیرا نام رہے گا جب تک رہے گی دنیا تیرا نام رہے گا جب تک رہے گی دنیا تیرا نام رہے گا سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ سرکار کا پیارا صدیق ہمارا ہر سن کا نارا صدیق ہمارا ہر سن کا نارا صدیق ہمارا مصطفیٰ کا ہم سفر گلی گلی سدا روتے رہیں گے صدیق کے باغی تو سدا روتے رہیں گے خوش آش کے صدیق صبح شام رہے گا خوش آش کے صدیق صبح شام رہے گا خوش آش کے صدیق صبح شام رہے گا سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ سرکار کا پیارا صدیق ہمارا ہر سننے کا نارا صدیق ہمارا ہر سننے کا نارا صدیق ہمارا صدیق کی بیعت جو کی حسنین و علی نے صدیق کی بیعت جو کی حسنین و علی نے تاریخی فیصلہ تو سرے عام رہے گا تاریخی فیصلہ تو سرے عام رہے گا تاریخی فیصلہ تو سرے عام سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ سرکار کا پیارا صدیق ہمارا ہر سننے کا نارا صدیق ہمارا ہر سننے کا نارا صدیق ہمارا اصحاب نبی آل نبی دین کی پہچان اصحاب نبی آل نبی دین کی پہچان جو دل کا ہے اندھا وہی گمنا سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ سرکار کا پیارا صدیق ہمارا ہر سن کا نارا صدیق ہمارا ہر سن کا نارا صدیق ہمارا ہر عہد پہ صدیق کا احسان اجاگر ہر عہد پہ صدیق کا احسان اجاگر بعد از نبی صدیق کا اکرام رہے گا بعد از نبی صدیق کا اکرام رہے گا بعد از نبی صدیق کا اکرام رہے گا سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ سرکار کا پیارا صدیق ہمارا ہر سننے کا صدیق ہمارا ہر سننے کا صدیق ہمارا پروان کو چراغ تو بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے خدا مصطفیٰ کا ہم سفر گلی گلی نگر نگر لٹایا جس نے اپنا گھر احسان جس کا دین پر ہے چرچ جس کے عرش پر لگے گا نارا فرش پر لگے گا نارا فرش پر بعد الأنبياء بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله